واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت اللہ وانت في قلبي وشواسی میرے اللہ سورج اپنے معمول پر طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے لیکن تیری ذات کی قسم لیکن تیری ذات کی قسم تو ہی جانتا ہے سوری طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے اپنا نظام چل رہا ہے لیکن ہر وقت تو میرے دل میں ہے ہر وقت تو ہی میرے خیالات میں ہے اللہ اکبر کبیرہ ما جلست الى قوم احدثهم ما جلست الى قوم احدثهم الا وانت في حديثي بين جلاسي امير الله اللہ تیرے بندوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں کبھی زمینوں کی باتیں کبھی کوٹھیوں کی باتیں کبھی سیاست کی باتیں کبھی خاندان کی باتیں لیکن تیری ذات کی قسم تو گواہ ہے ان سب باتوں میں تو ہوتا ہے جب میں باتیں کرتا ہوں میری ان باتوں میں تو ہی ہوتا ہے خیال تیری طرف ہوتا ہے توجہ تیری طرف ہوتی ہے باتیں تو بہانہ ہے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی بہانہ ہے سب کہو اللہ ولا هممت بشرب الماء من عطش ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت منك خيالا في الكأس دسترخواں پہ بیٹھتا ہوں کھانے کو دیکھتا ہوں کھانے کو دیکھ کھاتا ہوں مشروبات ہیں پانی ہے ان کو دیکھتی ہوں پیتا بھی ہوں لیکن اے میرے اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہی جانتا ہے جب میں دیکھتا ہوں تو برتنوں میں تو نظر آتا ہے پانی کے ذرات میں تو نظر آتا ہے سچ ہے اللہ والے ایسے ہی ہیں در درو دیواروں میں دریاؤں کی تغیانی میں ہواؤں کی جھونکوں میں پرندوں کو چہچہانے میں مال مویشی کے بولنے میں سورج کی کرنوں میں چاند کی دیا پاشیوں میں وہ دیکھتے ہیں تو ایک ہی کو دیکھتے ہیں روشنی بھی تیری چاندنی بھی تیری سچ تو یہ ہے رخ یار شمس بھی ہے قمر بھی اللہ اکبر کبیرہ بس اپنے دل کو ہر غیر اللہ سے ہر غیر سے پاک کر لو